وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد اللهم صل على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل كما صليت إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں اقسبان وہ و تقدس نے مالک کائنات نے خالق کے زمین و آسمان نے راضی کے دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن کریم میں ان دیوانوں ان پروانوں ان چانسانوں کا کیا بجا ذکر ہے اس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیا ہی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا کتنے مقدروں والے زمان سے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے جن کو سرکار کا دیدار ملا سرکار کی رفاقت ملی مائیت ملی صحبت ملی شاگردی ملی جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی احساس ہم بھی اس وقت ہوتے یہ تو مانتا ہے نا کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے زیارت کرتے کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہمارے نکاح حضور پر آتے ہمارے جنازے حضور پر آتے ہمارے بچوں کے نام سانی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے ان کے حلق میں حضور اپنے آپ دھوتی کے طور پہ ڈالتے جن کو تمہارا بھی کرتا ہے میرا کرتا ہے اب ایک اور اب سنو سب علیہ وسلم انصاف مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس سات میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا جس گھڑی میں اس کی موت آئی ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا ساری دنیا کی عمر میں پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی اب صحابہ اتنے بڑے بن گئے اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی مرتبے عطا فرمائے شان عطا فرمائی اکرام عطا فرمایا مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی بری لوگ ہم اپنا وقت کو پسند تھے ان کو اتنا بڑا فکرا دیا گردا دیا دل دیا بہادری دی انسان دیا قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی آج تم لوگ بری ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے برے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے سفید داری والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے تم سے سارے مدینہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے سکتے انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ سے بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا ذرا برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا مالکی کائنات کی قسم ہے کئی کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے اندازہ لگا اب تعالیٰ کہتا کا بالغ اگر تو جرہ جو اس وقت تک ایمان نہیں آیا تھا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا آ کے للکارا آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ ابو ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا اس نے تلوار اٹھائی باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تیرا باپ ہے تو رہنے دے ہم چھوڑے ہم چلے جائیں گے ہم مقابلہ کر لیں گے ہم کوئی لیں ہم کوئی چھوڑے مگر ابو بیدا نے کہا قربان جاؤں کیا کام تھی اب آجات کا اللہ کرام عنہ مجمعین ابو بیدا کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا اسلام کا مقابلہ ہو باپ بیٹی کی تلوار ٹکرا رہی ہو مقابلہ کفا اور اسلام کا ہو تلوار باپ بیٹی کی ٹکرائے جبھی تو گا رشتے دار کو رشتے دار ٹکرائے گھر والے کو گھر والا ٹکرائے تاکہ پتا چلے کہ محمد صلی علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے جب ابو بیٹا گرا کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے وہ مجران آباد تھی لبو دادا تو میرا بیٹا ہے میری تلوار سے مارا جائے گا چلا جا ابو دادا کہنے لگے میں ارگز نہیں جاؤں گا بالکل تو میرا باپ ہے میں تیرا بیٹا ہوں لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی وابست بھی ہو گئی نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں میں کسی کا بیٹا نہیں جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتے دار نہیں اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو مقابلہ ہوا ہے تلواریں ٹکرائی ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹی کی تلواریں ٹکرا اور ایک موقع پر جناب ابو بکر سے رضی اللہ تعالی ہو اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلار جنگ میں بیٹا ایمان باد میں لایا کہنے لگا بلا جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ابو بکر جیت نے کھانا چھوڑ دیا نکلا پھونک دیا اور کھڑے کو فرمانے لگے مانی کے چائے کی قسم ہے اگر تو ہی تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا اس لیے کہ جو وہ اور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتے دار نہیں حضرات کو عظمت کو ملی مرتبہ کو ملا شام کو ملی پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ اگر یوں کہہ دیا میں نہیں ہو کے مرے گا مرنے والے سے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھے گی تو روئے گا کون اور مر سے نہیں روئے تو فریقوں کے میرے کون بھولے گا یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کرے آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے حکم ہے ماں بھی بے تعبیر رشتے دار بھی سارے نظر کی حالت کو دیکھ کر کرنا پڑھنا شروع کرو تاکہ اپنے بھی پڑھے اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھے اور وہ دکھوں میں مصیبتوں میں سکرات میں داخلی میں ادائی میں اگر مٹھا ویسا میں نہیں پڑھتا تو کیا کرو کے مرے گا حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی پائی کل ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا اب میں اس بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا شاید ان کے ہم میں سے اس کو آئے گا یہ پڑھنے کی بات جانتی ہے توجہ کریں بات ہم جو ان شاء اللہ قبر میں اثر میں کام آئے گی دعائیں دو گے ہمارا دن ہر نیتی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرض ہے پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے تو ہنسا کی یہ پڑی تھی مغرب کی پڑی تھی اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرم ہو جائے گا پچھلا جمعہ پڑا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرم ہو جائے گا قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیتی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ اور ہم تیار ہو گئے تین صحابی ندی میں سے منافق نہیں مشرق نہیں کافر نہیں پکے تھکے مسلمان مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں اب چلتا ہوں اب جامع گا اب شریف ہو جائیں گے تین بالکل پکے حق ہفتے مسلمان رہ گئے اور وہاں جا کر حضور کریم صلی علیہ چندن کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں یہ بھی یاد رکھنا جنگ ہوئی بھی نہیں کافر بھاگ گئے مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں کیونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا سال بھر کی خوراک کا اسی سے انحصار تھا مدینہ پاک میں کھجوری تو تھی وہی پکی ہوئی تھی بھائی اگر کئی ہزار کئی سو مسلمان گیا اور تین نہ گئے تو کیا ہو گیا جب سے لڑائی ہوئی بھی نہیں جب ہوا بھی نہیں کافی پہلے بھاگ گئے مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے وسلم نے مدینی پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا ہلال دنوں میں لیا مرارا بن ربی کا بن مالک رضی اللہ تعالی مجمعین معیم تینوں نوانوں کو بلا لیا تینوں صحابہ کو طلب کر لیا تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرما تم کس چیز نے روکا تم کیوں پیچھے رہ گئے اس زمانے میں منافق جھوٹ بولنا کرتے تھے آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ شاء کبھی نہیں بولنا ہوگا تو بس ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں ساتھ آتا فنکاری کے بغیر تینوں مسلمانوں نے صاحب صاحب عرض کر دیا کافر مالک سے پوچھا تو کیوں رہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی بسوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں سواری تیز ہے جا ملے گی ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں وہ کرتے کرتے خام خا رہ گیا بن مالک نے بھی نہیں عرض کیا الان جنہوں میرا نے اس قسم کی بات بتائی بن ربی نے بھی ایسی بات بتائی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاح کرنی تھی پہلے تینوں نے دیکھو ہم فلاح کریں گے نا جھوٹ بولنے کی فلاح کریں گے آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے کو کی گال ہوئے وہ کہیں کو پتا نہ لگے کہ نوے کے لیے نوے کے لیے گالی نہ بھی تھی بھی دکھائیے کون کے بارے میں تو بیٹھے سوچے سو سچی جھوٹ کے بارے میں تمہیں کیسے پیش سو یہ نگاہ نبوت کے رنگے ہوئے مسلمان نے مدینہ پاک کے باشندے نے صحابہ کرام نے بیٹھ کے سکیلے نے مسلمان مسلمانوں کوئی نہ مرا ہے جو تیسا کیوں ہمارا جبریل اولے میں آپ کے دس دے تھی سارا بھی زندگی تھی سچ سچ گاؤں کا تھوڑا ہے اللہ پاک استفاق قبول کرے تھی گناہ گار تو آپ ہی گئے ہیں تینوں مسلمانوں نے کوئی ازر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا یا میری اماں بیمار تھی یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا تینوں کے تینوں نے ساتھ ساتھ بات کر دی جو حقیقت میں تھی بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی ازر نہیں خام خا رہ گئے اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں تو ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی آئندہ خیال کرنا جہاں فکر فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی ما مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے آج کے بعد ہی کوئی میلا دینا نہ کرے کوئی میل ملاپ نہ کرے کوئی گفتگو نہ کرے اس آدھی کہتا ہے اس قدر غم ہوا اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کمری والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا رات مارے مارے پھری پھر اللہ والے ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کے باغ میں گیا میں نے جا کے سلام کہا وہ پرے کو چل دیا میں نے قریب ہو کے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا چھوٹا سا بچہ اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جس سے کالی کمنے والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس سلام کا جواب کیسے دوں بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے کہنے لگی جب تک کالی کمنی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھوٹ پانی کا نہیں دے سکتا ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہے بیٹی کیسے روٹی پکا دیتے ہیں نہیں مقام بنے یوں تو درجے نہیں بلند ہوئے یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی ہی تو دنیا میں جنت میں ٹکٹ آتا نہیں ہوئے ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت ان سے دوڑ کے آٹھ دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں بنتی رو رو کے میں گئے تینوں کا آباد پانی دینے والا کوئی نہیں کلام کرنے والا کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں اتنی بات یاد رکھنا روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ تین مسلمانوں کے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی اس نے خط بھیجا کاب بن مالک کے نام یہ بدماش یہ پھسلانے والے یہ بہچانے والے کی دور تو نہیں رہتے عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور رخا دے کر ایک آدمی بھیجا اللہ غنی نوز باللہ جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو ظلم کیا ہے دیر چال تک بند کر دی ہے کھانا پینا تک بند کر دیا ہے تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا دیکھا کتنا بڑا لالچ میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا بات کوئی نہیں کرتا تم کل ہو گئے ہو آؤ میرے پاس علماء نے نے لکھا وہ رکھا تندور میں ڈال دیا اور سربت جو دو پہ رویا میری ایمان کی خیر اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی تما کرنے لگے تینوں صاحب رات دن روتی ہے رات دن پریشان ہے ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاحب ہی میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں تم تو الحمد للہ اس بات سے پاک ہو کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور دازی ہوں گے ناراض ہوں گے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں جتنے گنا وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے نبی دیکھ رہے نبی دیکھ رہا قتل نبی دیکھ رہا کھیلا فٹکاری بدماشی نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ نبی دیکھ رہے حرام خوری اصول میں بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے کیوں کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کام کملی والے میں تیرا ذمہ دار امتی ہوں تیرا نام لیوا ہوں مجھ سے گلا ہو گیا اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائے وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں فرمایا بھائی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں بازار میں چک میں کاؤنسلر کے کے پاس جا کہتا دیکھو جی میں نے کیا تو یہ نہیں میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں کونسل کہتا یار میں نے سنا تو میں کیا چلو یہ نہیں بھائی پھر میں تک ہوں نا اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے بات اٹھ کر میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین دیوانے تین پروانے تین جانسار تین سچے سیکری اتنی سی غلطی کر بیٹھے ایک جل میں گئے بدر میں گئے عہد میں گئے خندق میں گئے صرف تبوک میں نہ جا سکے آج کتنی بڑی سزا ہے جو تھوڑے ورگا ہوں نا تو خیر ہے جی خیر ہے خیر ہے خیر ہے اب بھی کئی باری گئے ہیں اور گن رکھیے ان شاء اللہ کا تھوڑے کو پہلے ٹور جاتے ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو تمہارے کو پہلے ٹور جاتے ہو آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سب ناراض تھی میں لگ گئے تینوں مسلمان پریشان ہے تمام رو رو کر امام الانبیاء میں ابوبی کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون کی مسجد نبوی میں ڈال دیا جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا رات دن رویا کرتے تھے آج بھی کیا کرتے تھے دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں بدر میں گئے ہیں عہد میں گئے ہیں خندق میں گئے ہیں ہنین میں شامل ہوئے ہیں ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی فرمایا کوئی مبی کا آدمی بیوی بچے بھی کرام نہ کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرا بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے اللہ علی یعنی، ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی وہ مسلمان بھی عجیب تھے خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیا کیوں سوچی ہے بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو کالی کمنی والے کرما کرم تیرا پڑھو قرآن تیرا لایا ہوا پڑھو تجھ پر ایمان لاؤ تیری ذات پر یقین کرو اور تیرے حکم پہ عمل نہ کرو میں مسلمان کیسی آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں چوریوں چوریوں خدمت نہ کرتی ہو بلکہ مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں ہر وقت روتا ہے ہر وقت روتا ہے میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے اپنی غلطی کو روتا سرا سے جب جو مسلمانوں کے رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ کو پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب تما کرنے لگا ہے میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے کہتے چلو بھائی کوئی نہیں اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں کیا کریں بھائی مجبوری ہے سلام تک نہیں لیتے کلام بند کر دیا اپنا پرانا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بند تم اپنے سلام سے بھائی ہم نام چلے جائیں گے اور کیا ہے میری رہے کہ ایک اندر سے نکل کے آ رہا ہے مگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی جماعت نے رو رو کی حد کر دی جماعت نے رو رو کی حد کر دی پریشان ہو کی حد کر دی رات دن تکلیم میں گزرا قرآن کریم میں صلی اللہ سے وسلم کی وہی آئی ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان لقد تعالى الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم وفي العادل بنون الصعبة إلا في توبہ مقبول کرتا ہوں وہ تین آدمی جنہوں نے کی کی میں قبول کرتا ہوں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا وختام اللہ علی النبی والمہاجرین ینا ذری نے تمام سے تمام مسلمان اور یہ الذین یحلفوا کلو تلاک تینوں کو میں نے معاف کر دیا علیہم کو اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا ان کی توبہ استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ کے آیت نازل ہوئی مسلمان دوڑے ہیں مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی تو گھوڑے بچن کے دوڑا کوئی پیدل دوڑا ایک نت سے چڑھ کر آواز لگا دی کان نہیں مبارک ہو تیری کے قبول قبولیت قرآن میں آ گئے انہیں قدر کی بات جو آدمی گھر پہ گیا نا جس نے پہلے یہ بات پہنچائی صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان نے کہا رسول اللہ یہ جو باغ ہے نا ہمارے تینوں نے ہمیں رکھا ہے اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام سے وقف کرنا چاہتے ہیں ہم تو اسلام کو دیتے ہیں ہم یہ رکھتے ہی نہیں کبھی آئندہ گا ہم اسی طرح سے نہ مارے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو بیوی بچوں کا بھی حق ہے تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو بقایا اپنے پاس رکھو میں راضی میرا خدا راضی سنا کے ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے دوسرے مقام سے بھی فرما دیا نفر بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی کوئی سونا خرید کرے گا کوئی چاندی خرید کرے گا کوئی کپڑا خریدے گا کوئی حل خریدے گا کوئی مویشی اور جانور خریدے گا صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے اللہ کی رضا مول لے لی اللہ کے حکموں کی مول لے لی عالم کی بندگی مول لے لی اس کی اور فرما برساری مول خرید لی اس کی غلامی مول خرید مول خرید لی اس کے سامنے خرید لیا رکو کرنا خرید لیا آخری آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف بھی کروں گا یہ صاحب کرام نے عہد کر لیا ہماری صحبہ تو ایسی ہے اب توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکل کے پھر وہی کام شروع اگر دھوپ سے توبہ کریں گے تو وہی دھوپ شروع اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع اگر سینا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع تو اس حالت میں کیا لگ جس کو خدا دے جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے تم تو گب سمجھو گے اللہ بسندہ نتیلہ چکر بیٹھا ہوا قرآن اس کی تلاوت کر رہا ہے جہنم کے عذاب کی آٹ آ گئی کھاداسن بکری اتنا رویا اتنا رویا پتلانے میں سے آنکھوں کا پانی ہی کے ٹپکنے لگا ایک آدمی جو کرنالے کے نیچے سے گزرا اس کی پگڑی کے تن ٹکڑے تن کپڑے اس نے کہا کون ہے نے میری پگڑی خراب کر دی پر نالے میں سے پھینکا میرے کپڑے خراب کر دیے خواجہ حسن بکری سب کا جو رحمت اللہ روتے کہتے کرتے ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے میں دادا دار خواجہ حسن بکری کے آنسو کا پانی ہے آنسو کا پانی ہے جو بھی دان نکلا جس کی پگڑی کے کسکے تھے اس پگڑی کو گھر جاتی اپنے بچوں کو بلایا ان کے حوالے کر دی یہ پگڑی یہ دستار یہ ساپا یہ سنبھال کی رکھنا جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفل میں رکھ دینا میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا کی کالا اگر کرونا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رونا نہ آیا کبھی اتنا خوف نہ آیا کبھی اتنا درد نہ آیا ایک رونے والے کی آنکھوں کی کب ہوئی وہی پکڑی ساتھ لے کے آیا ہو اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے آج ہمارا قرآن کو یقین نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یقین نہیں حدیث پاک کو یقین نہیں پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے قدیم دن آیات رحیم اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں سارا زمانہ جانتا ہے فضائل بن آیا مشہور محدث مشہور اللہ والا مشہور بزرگ ہے اور آلک یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو غنی تو بعد میں بنا نا ننانوے آدمی ٹولی میں اور سو آ ننانوے غلام تھے نیچے کے تھے یہ سردار تھا اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو اب جاتوں کا بدماشوں پر بدماشوں پر کام کیا ہوتا ہے انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات سے اٹھائیں گے پھر لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ سے اس نے کیا انتظام کرنا تھا غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی اس نے اوپر کے چمارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن خبر میں کام آئے گا اثر میں کام آئے گا تو قرآن میں آج رات پڑھتی رہو میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے بچی میں بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا حسین بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا کوئی کوٹے کے نیچے تھے کوئی اوپر تھے کوئی دائیں تھے کوئی بائیں تھے جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے اس کے بارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا اندر سے آواز آتی ہے انمیہ مطلب کیا ألم يعلم الذين آمنوا أن تفتع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے او رات کے اندھیرے میں چلنے والے تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا کمانے کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا اب بھی خوف جا میرے ذکر سے ڈر جا میرے نام سے ڈر جا میرے قدم سے ڈر جا میرے قہر سے ڈر جا میں تجھے معاف کر دوں گا کوئی تقریر نہیں کوئی باز نہیں کوئی نصیحت نہیں کوئی تبلیغ کا پروگرام نہیں بچی نے قرآن کی آگ کو دو تین مرتبہ چہرا کے پڑھا ایاز نے قرآن سنا عرب کا علاقہ تھا قرآن سمجھتا تھا لگی کوٹنگ ٹن کھڑا کھڑا کرنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے جس نے میری ساتھ آنا وہ میری ساتھ آئے جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے ہم تو آج توبہ کرتے ہیں اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں اپنے زمانوں کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے ایک آپ پہ یقین کر لیا قرآن کی ایک آپ پہ اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں زکات کی آیتوں پہ یقین نہیں رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں ابھی آیا نا گرمی کا رمضان کئی لوگوں کا بھی سے پاس لگ رہے ان شاء اللہ بوتلیں مانگ کے رکھنی ہے کافی سارے لوگوں نے سارے سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے سال گئے وہ بھی کچرا نہیں تو خراب ہے کم سے کبھی چاند نظر آیا نا چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو اللہ لائنا مکری اور نئی لوگ عید کے دن پہلے سارے جاگ کے نکلتے ہیں دور بنانے میں جوتے میں کپڑے میں باغ دور میں روزہ ایک نہیں رکھتے ابھی ساتھ میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جانم کے کس کھاتے میں پڑے یہ بات نہیں اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہمارے سے آپ مرنے سے بھوکا مرنے سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں اپنی بیوی سے بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو مقرر ملازم کو پرکھ سکتے ہو خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بندوں کو آزمائے بندوں کی بات کرے یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور کار لوگ ہیں ہم تو گھر کے گھر ہی روزے رکھتے اور اگر کہیں تو گولی لگتی ہے یا ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے کلم کھلا کھاتا پیتا ہے جو رمضان کا اکرام اور نہیں کرتا خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پتا چلے گا جب موت آئے گی ہاں ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے اثر میں کیا بنتی ہے قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے ٹھیک ہے نہ کماؤ ایک مہینے میں نہ کام کرو اگر گیارہ مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تاک کے تاک کا مالک بنے گا تھوڑا کما لو کم کما لو چھٹی کر لو مہینے کی کوئی بات نہیں تھوڑے سے گزارا کر لو پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا ہلکا ہلکی ویزا کھا لینا مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اس میں تو شامل ہو جاؤ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی اندازہ لگاؤ حضور کے دیوانے حضور کے پروانے حضور کے چار اتار حضور کے یار حضور کے ملنے والے ایک جنگ میں نہ گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا بن کر تو یہ نمازوں کی پروانی کرتے روزے کی پروانی کرتے اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں کسی کو ظلم کر کے مر جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہے تباہ کرنے والی ہے عظیم نقصان پہنچانے والی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق پتا فرمائے قرآن نے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے دیکھو نا ہم بازار میں جاتے صاحبہ خرید میں کھانے میں جاتے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے تام غامر دیا اور نہ بابو سے وہ جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے پیسے دے کر نہیں جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے پھر خدا نے فرما دیا یہ میرے بندے ہیں کا خدا یہ میرے صحیح بندے ہیں اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یہ مزید آپ ہسٹری میں خاص اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یوں نہیں کہ آپ کا فیسٹر آپ کا ڈیل مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو ایسا نہ کرو ان کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ملاقات کر لیے خود واپس کا تھا شیطان تمہاری شیطان کی پیروی نہ کرو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے سراسر دشمن ہے تلیہ دشمن ہے اس نہ مانو نام لو نمپالی دیوانے کی مانو زلل تم تم نا جا اب کو مل بگی نا پان ان د قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے فرمائے آپ ارداوانہ الحمد للہ رب العالم کرم کا معاملہ فرما سب بیماروں کو عطا فرما ایک جمعے کا مختلف اس کا بازو پیٹی اللہ تعالیٰ کو ایسے عطا کا فرمائے اللہ ظہور احمد ہے وہ دریا میں کوئی ڈوب کے بیچارہ فوک ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوم کو فردوس میں بج جاتا فرما یاسر اللہ صاحب خان کے ہیں ان کے نانا نمبردار صاحب میرے بھی دوست تھے ملنے والے تھے بہت اچھے آدمی تھے وفات پا گئے ہیں الہی سے اللہ تعالیٰ مرحوم کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ ان کی لغوشوں کو بھول کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سب کی مقرد فرما ہم سب کے والدین کی مقرد فرما یا اللہ تمام عزیز اقارب کی مقرد فرما مسجد کے خدمت گزاروں کی میرے مدرسے کے خدمت گزاروں کی مقرد فرما آج رسول صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے اسپتال میں ہیں دعا کرو یا اللہ سے کا فرما بڑا ہی کام کا آدمی ہے بہت اچھا تیس سال کا میرا تو پرانا خدمت گزار ہے اللہ اخبار سے عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو منظور فرما کئیوں اپنے اپنے مختلف حاجتوں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما ایک عبد الرحمان کا اللہ اس کو بھی آزاد کو پورا فرمائے آج رمضان صاحب پرانے دوستوں میں سے عبد الرحمان کے والد اللہ و کو گھر میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ سے کام عطا فرمائے اور تمام طرف سے ہر سر سے ہر قسم سے اپنی حفاظت اور اپنی تمام جگہ عطا فرمائے یا اللہ جتنے بھی آپ لوگ مرد اور جھولی پھیلائے جاتے یا اللہ سب کی حادثوں کو پورا کرنا سب کی مرادوں کو پورا کرنا سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مشکلوں کا کام کرنا سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے الا العالمین ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ موت آئے کلے اور ایمان والی موت کا فرما یا اللہ بے اولاد کو اولاد کا فرما ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا یا اللہ تمام مسلمان یہ بچہ ہے کہ بڑی اللہ پاک سے کام لاتا ہے بڑی اما ہے بیمار اللہ پاک سے کام لاتا فرمائے جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا یا اللہ سبھی تم مریضوں کو آتا فرما قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا تین صحابی ممتاز علماء کرام اور قابلین کی تقاریر کے گرہ قدر کا کا مرکز تک ریکارڈنگ پہلی منزل ترین سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین بن جائے روٹ گئی تصدیر تو کون منائے گا کچھ کرے تصویر کے بگڑی بن جائے تقدیر تو کون منائے گا اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا پاپ کا بوٹا بوٹا مرغا جائے گا اور کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ دعا کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ پھر مولا رحمت کا بھی برسائے گا پھر مولا رحمت کا می برسائے گا اے مالی تو کب تک وقت گوائے گا باغ کا بوٹا بوٹا مرجا جائے گا اور وہ میں کھانا تو میں کھانا آج نہیں تو کل اجڑا بو میر سونا آج نہیں تو کل اجڑا جس کا ساتھی جاتو کو ترسائے گا جس کا ساتھی جاتو کو ترسائے گا اے مالی تو کب تک وقت گوائے گا باغ کا بوٹا بوٹا مرجا جائے گا دیکھ دیکھنا مظلوموں کے آسو بہ نکلے دیکھ مظلوموں کے آسو بہ نکلے ایک ایک ایک ایک آنسو آنسو سو طوفان اٹھائے گا ایک ایک آنسو سو طوفان اٹھائے گا اے مالی تو کب تک وقت گوائے گا باغ کا بوٹا بوٹا مرجا جائے گا اور امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا اے مالی تو کب تک وقت گوائے گا باغ کا بوٹا بوٹا مرجا جائے گا ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم یہ حق ہے اہل حق کا حق لگا کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم تعریف طرح کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم اب ہم کو جان رسول اللہ پر جانے فدا کرتے رہیں گے ہم سدا کہتے رہو تم کے خطا کرتے رہیں گے ہم اور بجود اسلام بجود اسلام ہر دستور نام لو ہم کو بجود اسلام ہر دستور بستو منظور ہے ہم کو کب ہے منہ میں جب تک یہ صدا کرتے رہیں گے ہم سدا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم اور جیے اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر امین اللہ سے گل سے جا کر رہیں گے ہم بارے چندال تیرے کیا کہنے ہیں تم بار تیرے کیا کہنے ہیں چندال تیرے چار کہنے پڑھا تک جال تیرے چار کہنے پڑا تک جال تیرے چار کہنے باہر ہے چندال تیرے چار کہنے ہے اور سپ میں لبوبت پر تا ڈالا سپ میں لبوبت نے ڈاکہ ڈالا کھا کے پڑایا مال تیرے کیا کہنے کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے پڑا کچال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چندال تیرے کیا کہنے ہیں اور کوئی فرشتہ تیرا ٹی ٹی ہے خود لکھا ہے کہ میرے ایک فرشتے کا نام ٹی سی ہے دوسرے کا مٹن لالشتہ تیرا ٹی سی ٹیسی ہے کوئی ہے مٹن لال تیرے کیا کہنے کوئی ہے مٹن لال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا کجال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے بارہ چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور کوئی سے پوچھ پہن کر تو چلتا ہوگا اس کی بیوی ہے کہ وہ دایاں دایاں بائیں پاؤں میں میں دائیں تو اس کا نقشہ سے پوچھ پہن کر تو چلتا ہوگا کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا کچال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہیں الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے اور کاجو پر کے کاجو پر کے پٹن پھنسائے ہیں نچلے یہ بھی عادت کاجو پر کے پٹن پھنسائے ہیں نچلے پاپئی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں کاج اوپر کے پتل پکائے ہیں نچلے واپئی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے پڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں اور ہولیا دیکھو ہولیا دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال بھولیا بلیا کے تیری سر فٹ بال پچکے پچکے گال سے کیا کہنے ہے چنگال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے اور جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا کچال تیرے کیا کہنے ہیں اور تیرا ہر چیلا ایک ایار گرو تیرا ہر چیلا گرو تر ڈالے تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہے باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک نہیں سستا رہتی دنیا تک اب کوئی تجھ کا لال تیرے کیا کہنے بارے چنگال تیرے کیا کہنے ہیں ہے کیا کہنے ہیں اور شراب پینے کی بھی عادت تھی ان کی کتابوں میں اور بیوی ایک کرتی ہوگی جب تو پی آئے ہوگی جب تو بھی آئے جانی سنبھال تیرے کیا کہنے تو بڑا کچال تیرے کیا کہنے بارہ چندال کیا اور نظم انوکھے جب کی لکھ کر گیلانی نظم انوکھے جب کی لکھ کر گیلانی نے کیا کمال تیرے کیا کہنے ہیں اللہ ಹೋಗಾದ